الحمد لله رب الصلاة والسلام على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں ابو عبداللہ ثاقب خان جدہ سے آج ہفتے کے دن تیرہ القعدہ اور گریگورین کیلنڈر کے حساب سے پانچ اگست دو ہزار سترہ کو یہ آڈیو ریلیز کر رہا ہوں ہیرا گولڈ گروپ کے متعلق جس کو میں نے دو اگست دو ہزار سترہ یعنی کہ تین دن پہلے ایک نصیحت کرتے ہوئے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ہیرا گولڈ کے کمپنی کے ذمہ داران ان کے ایجنٹس ان کے دیگر دوسرے افراد اور ان کے انویسٹرس پارٹنرس ممبرس وغیرہ سب سے مخاطب ہوتے ہوئے میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا جس میں میں نے چند ضروری باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ ہیرا گولڈ کے انویسٹمنٹ پالیسیز کو لے کر ان کے اسکیمس کو لے کر اور اس کے متعلق حلال و حرام کے جو مسائل تھے اس کے متعلق میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی اور کئی باتیں اس کے اندر بڑے تفصیل سے میں نے ذکر کیا تھا بہت ساری باتیں میں نے لکھی تھی اور چھ پیج کا یہ آرٹیکل تھا جس کو انٹرنیٹ پہ شائع کیا گیا شائع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہیرا گولڈ سے سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے اور سب کو انڈیویژلی یہ نصیحت بھیجنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اتنے لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں ہیرا گولڈ کے ذمہ داران کا بھی مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے سی ای او اور مینیجنگ ڈائریکٹر ڈائریکٹرس وغیرہ کے نمبرس ای میل ایڈریسز کچھ موجود نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں الگ سے نصیحت کرتے ہوئے کوئی چیز بھیجنا بہت ہی مشکل ہے ساتھ ساتھ میں کیونکہ یہ بات اب پورے دنیا بھر میں عام ہو چکی ہے اور ہیرا گولڈ کی اپنی پالیسیز پورے دنیا بھر میں بیچی جا رہی ہے لوگ اس میں پیسے لگا رہے ہیں تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عالمی لیول پر اس کے متعلق کلیریفیکیشن بھی عام کرنی چاہیے تاکہ جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوں ان تک یہ بات پہنچے اور جو لوگ اس میں جڑنا چاہتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچنی ضروری ہے اس لیے اس نصیحت کو عام کرنا دنیاوی لیول پر مسلمانوں کی امت کے فائدے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے اس کو عام کیا جا رہا ہے اس نصیحت میں کچھ باتیں لکھی گئی تھی اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور یہ نصیحت اس کمپنی ہیرا گولڈ کے سی ای او نوہیرا شیخ تک پہنچ چکی ہے ایک کچھ لوگوں نے مجھے اس متعلق بتایا ہے کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کا یہ جو آرٹیکل ہے ہم نے نوہرا شیخ تک پہنچا دیا ہے اس طرح سے لوگوں نے مجھے میسج کر کے بتایا ہے اور ایک بھائی نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب میرا آرٹیکل نوہرا شیخ کو پہنچایا گیا تو انہوں نے جواب میں ایک یوٹیوب کا ویڈیو کلپ ان کا بھیجا ہے جو پندرہ اگست دو ہزار سولہ کو انٹرنیٹ پہ نوہرا شیخ کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کیا گیا تھا وہ ویڈیو کچھ فتاوے جو ہیرا گولڈ کے خلاف میں کچھ جگہوں سے یہ دیے دیے گئے تھے جیسے کہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ سے تو ان فتحوں کے جواب میں نوہرا شیخ نے ایک ویڈیو اٹھارہ منٹ کا ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا پندرہ اگست دو ہزار سولہ کو کچھ سوالات کے جواب اس میں انہوں نے دیے تھے کچھ کلیرٹی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی کچھ کلیریفیکیشن اور وہ ویڈیو کلپ انہوں نے فارورڈ کر دیا ان کو جنہوں نے یہ نصیحت کا آرٹیکل ان تک پہنچایا تھا یا تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے اس ویڈیو میں جو جوابات ہیں وہ میرے اس آرٹیکل کے لیے کافی ہے کلیریفیکیشن کے طور پر یا نہیں تو انہوں نے میرا آرٹیکل سمجھا ہی نہیں ہے اور بہت سارے دوسرے بھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ انگلش میں ہونے کی وجہ سے اور ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز کے کافی استعمال کی وجہ سے انہیں بھی یہ آرٹیکل سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی تو اس لیے مجھے ریکویسٹ کیا گیا کہ اردو میں اس کو نکالا جائے مگر اردو میں میں ٹائپنگ نہیں کر سکتا ہوں اور ایسا کوئی ذرائع موجود بھی نہیں ہے کہ فوراً سے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کر دیا جائے ٹائپنگ کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے دوسروں کو بھی ٹائم لگ جائے گا اس چیز میں تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے یہ میسج پہنچایا جائے تاکہ اس کو سمجھنے میں ہیرا گولڈ اور ان کے ذمہ داران کے لیے بھی آسانی ہو اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جو ہیرا گولڈ میں پیسے لگائے ہوئے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں اول ابتدا کرتے ہیں ہیرا گولڈ کے کمپنی کے انویسٹمنٹ پلانس کے متعلق کچھ باتیں معلومات جو لوگوں کو ہیرا گولڈ کے تعلق سے ہے وہ میں دہراتا ہوں اور کچھ ہو سکتا ہے معلومات نئی ہو آپ لوگوں کے لیے کچھ باتیں ایسی ہو جو آپ کئی بار سن چکے ہو پھر بھی ایک بار اس بات کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم پھر سے ان چیزوں کو ایک بار جان لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہیرا گولڈ کی اسکیمس کیا ہے کیسے چلتی ہے ان کا دار و مدار کس چیز پر ٹکا ہوا ہے اور اس کی آفرنگ کس طرح سے ہوتی ہے میتھڈالوجی کیا ہے اس پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں ہیرا گولڈ فی الحال تین اسکیمس میں پبلک کو انویسٹمنٹ کرنے کا موقع دے رہا ہے انویسٹمنٹ اپرچونیٹی تین الگ الگ اسکیمس میں اوپن ہے ایک اسکیم ہے سونے کی جس کو یہ کہتے ہیں ٹی سی این اے یہ ایک سونے کی انویسٹمنٹ کی اسکیم ہے اور دوسری اسکیم ہے ٹی سی این ای جو ٹیکسٹائلس میں انویسٹمنٹ کے لیے ایک اسکیم ہے اور تیسری اسکیم ہے ٹی سی ایل جی جو فوڈ ایکس میں انویسٹمنٹ کے لیے اسکیم ہے جو فوڈ پروڈکٹس وغیرہ کے متعلق ہے یہ ہو گئے تین اسکیمس اب پلٹ کر آ گئے پہلی اسکیم کی طرف ٹی سی ایل اے جو سونے کی اسکیم ہے اس میں اگر آپ کو پیسے لگانا ہے تو آپ کو ہیرا گولڈ کے یونٹس خریدنے ہوں گے یہ ایک یونٹ پچیس ہزار انڈین روپیز کا ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ کو خریدنے سے آپ کو پچیس ہزار ان کو پے کر کے آپ ایک یونٹ کے مالک ہو جائیں گے یہ ایک ممبر شپ کی طرح ہے آپ اب ایک ممبر بن گئے ہیں اور اس ممبر شپ کے لیے آپ نے یہ یونٹ خرید لیا ہے تو یہ پیسے ہیرا گولڈ آپ کے ان کے سونے کے کاروبار میں انویسٹ کرے گا کس طرح سے انویسٹ کرے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کیسا کرتا تھا اور بعد میں کیسا کرتا تھا اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ تب تھوڑے سے جو ڈفرینسز ہے وہ ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ کے پچیس آپ نے ایک یونٹ خرید لیا پچیس ہزار میں وہ پچیس ہزار سونے کے مارکیٹ میں لگیں گے آپ کے آپ کے ایکسنس میں آپ کا آپ کے نائب بن کر آپ کے ایجنٹ بن کر ہیرا گولڈ جو ہے آپ کا پیسہ وہاں پر انویسٹ کرے گا اس سے سونا خریدے گا سونا بیچے گا مارکیٹ کے اندر اور اس پہ سے جو بھی پروفٹ آئے گا اس پروفٹ کو آپس میں ڈیوائڈ کر کے شیئر کیا جائے گا جیسے کہ سکسٹی پرسینٹ ہیرا گولڈ رکھ لے گا اور فورٹی پرسینٹ آپ کو دے گا جس طرح سے انہوں نے اسکیم کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کا لاک ان پیریڈ ہے ایک سال کا ایک سال کے اندر آپ پیسے نہیں نکال سکتے اور ایک سال کے بعد آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے ایک سال کے اندر پیسے نکالنا ہے تو اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں اگر وہ کنڈیشن آپ فلفل کرتے ہیں کچھ ایسی ضرورتیں جو انہوں نے شاید انہوں نے بالکل نشاندہی کر کے رکھی ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کے ان کنڈیشنس میں اگر آپ کو چاہیے تو پیسے آپ کو ملیں گے ورنہ ایک سال آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ approximately seven hundred and eighty three rupees and ابو آپ کو منتھلی ملیں گے اس پیسے کے اوپر تو یہ اندازاً انہوں نے لگایا ہے اپنے اتنے سالوں کے کاروبار کے تجربے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اماؤنٹ رکھا ہے کہ یہ اماؤنٹ کے آس پاس پیسے آئیں گے کیونکہ یہ ان کا معمول چل رہا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے ان کا ہر مہینے ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو ایک ایوریج نکال کے انہوں نے سیون ایٹی تھری کا رکھا ہے اس کے آس پاس پیسے آئیں گے اور دوسرے طرف میں ٹیکسٹائلس کا جو دوسری اسکیم ہے اس میں ایک یونٹ کی قیمت ہے دو لاکھ روپے آپ کو دو لاکھ روپے لگا کر اس کو لاک ان پیریڈ میں بارہ مہینے کے لیے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو بینیفٹ آئے گا وہ لمسم اماؤنٹ میں ایک ساتھ ایک مشت اس کا پروفٹ آپ کو پندرہویں مہینے کے اندر ملے گا جو تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار کے آس پاس ٹینٹیٹیولی تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار کے آس پاس میں ملے گا یعنی کہ دو لاکھ لگانے پر آپ کو پندرہ مہینے کے بعد اندازن اپروکسیمیٹلی تین لاکھ پندرہ ہزار روپے ملیں گے تیسری جو کہ فوڈ ایکس فوڈ پروڈکٹس کی ہے اس میں ایک یونٹ کی قیمت بیس ہزار روپے ہے اور آپ کو چوبیس مہینے کے لیے اس کو لاک ان پیریڈ کے اندر رکھنا پڑے گا اور ستائیس مہینے میں آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے اور ایک ساتھ میں اس کے اندر بھی آپ کو ایک ساتھ میں تقریباً ستائیس ہزار روپے کے آس پاس میں بینیفٹ مل جاتا ہے یعنی کہ بیس ہزار آپ نے لگا دیا ستائیس ہزار کا بینیفٹ یعنی کہ آپ کو فورٹی سیون تھاؤزینڈ روپیز کے آس پاس میں انشاءاللہ مل جاتے ہیں دو سال تین مہینے کے بعد یعنی کہ ستائیسویں مہینے میں یہ تین یونٹ کی اسکیم ہے یہ یونٹ کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ سارا جو معاملہ ہے سارا دار مدار جو ہے وہ اس یونٹ پہ بیسڈ ہے یہ یونٹ کیا ہے اور یہ یونٹ کیسے خریدا جاتا ہے یہ یونٹ کا شرعی کیا حکم ہے اس یونٹ پہ شرعی احکامات کون سے اس کے پر لاگو ہوں گے اور کون سے شرعی احکامات کے احکامات کے تحت یہ یونٹ کام کرے گا ہمیں کس طرح سے اس یونٹ کو دیکھنا ہوگا یہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے ان اسکیمس میں پیسہ لگانے سے پہلے تو آئیے اس یونٹ پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ہیرا گولڈ میں ایک چھ آٹھ سال پہلے کی ہسٹری میں لے کر جاتا ہوں تو تب ایسا ہوتا تھا کہ ہیرا گولڈ انویسٹرس کے طور پر پبلک سے پیسہ لیتی تھی ہیرا گولڈ آرگنائزیشن اور اس کے لیے فورٹی ٹو سکسٹی پرسینٹ کا ریشیو تھا فورٹی پرسینٹ انویسٹر کا اور سکسٹی پرسینٹ ہیرا گولڈ کا اس میں یہ تھا کہ ہیرا گولڈ کے اپنے بھی پیسے لگے ہوئے تھے بزنس میں اور آپ بھی اپنے پیسے لگا دیتے گولڈ وہاں پر بزنس کرتا تھا سکسٹی پرسینٹ وہ خود رکھ لیتا فورٹی پرسینٹ آپ کو دے دیتا اور اس طرح سے معاملہ چلتا تھا دو ہزار چودہ کے بعد انہوں نے اس کو چینج کر دیا انہوں نے کیا کہا اب کہ اب ہمارے پاس میں جیسا کہ نوہیرا شیخ نے ایک ویڈیو کے اندر کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی انویسٹر نہیں ہے انویسٹر نہیں ہمارے اب کسٹمر ہے ہمارے پاس جو بھی ہے ہمارے وہ کسٹمر ہے انویسٹر نہیں ہے اس بات کو یاد رکھ لیں آپ انویسٹر کوئی نہیں ہمارے پاس کسٹمر ہے ٹھیک ہے تو کچھ ہو سکتا ہے ان کے کچھ قانونی پیچیدگیوں کے وجہ سے کوئی ایسی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے ٹرمز کو چینج کر دیا اور انہوں نے انویسٹر سے اب کسٹمر پہ آ گئے اس کے دو وجہ ریزنس میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ دو ریزنس ہیں ایک تو یہ کہ عوام بہت زیادہ پوچھ رہی تھی یہ ڈاکیومنٹ بتاؤ وہ ڈاکیومنٹ بتاؤ یہ ڈاکیومنٹ بتاؤ تو وہ ڈاکیومنٹ نہیں بتا رہے تھے ہم پرائیویٹ رکھیں گے ہم بزنس سیکریٹس نہیں دکھاتے اس طرح سے بول کر انہوں نے ڈاکیومنٹس نہیں سامنے لے کر آنے کی وجہ سے پبلک پریشر ان پہ بڑھ رہا تھا تو اب ایک ریزن یہ ہو گیا کہ بھائی ڈاکیومنٹ پارٹنرس کو دکھائے جاتے ہیں ہمارے بزنس انویسٹرس کو دکھائے جاتے ہیں آپ تو کسٹمر ہیں کسٹمر کو کیا ڈاکیومنٹس دکھانا ہے اور کسٹمر کیسے پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے کیا کون سے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں کیونکہ آپ کے حقوق بہت ہی محدود ہے ایز اے کسٹمر آپ پارٹنر یا انویسٹر نہیں ہے کہ آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ کمپنی کے متعلق تمام جانکاری آپ حاصل کریں ایک یہ ایک ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے نام پر اگر آپ پیسہ انڈیا کے اندر آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو R B I act nineteen ninety seven کے تحت کوئی بھی آرگنائزیشن پبلک سے پیسے کلیکٹ نہیں کر سکتی ہے unless it is a non banking financial corporation N B F C یا پھر کوئی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن جس کو آر بی آئی سے اسپیشل لائسنس لیا ہوا ہے پیسے کلیکٹ کرنے کا پبلک سے اور اس کے اگینسٹ میں ان کو انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا جو پبلک سے پیسے ایز این انویسٹمنٹ لیں گے ٹھیک ہے تو ایک ایک تھی قانونی پیچیدگی اور ایک تھی پبلک کے سوالوں کا مسئلہ یہ دو وجہ ان دو ریزنس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کو چینج کر دیا بہرحال میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے جس طرح سے لوگوں نے بہت سارے آڈیوز نکالے ہیں بلاگز بنائے ہوئے ہیں اور بہت ساری دوسری پیپرز آرٹیکلز کئی چیزیں انہوں نے شاید کی کہ ہیرو ہیرا گولڈ کا پیسہ کہاں ہے بزنس کیا ہے آرگنائزیشن کی اسٹرکچر کیا ہے ایگزٹ بھی کرتا ہے کیا نہیں کیا نہیں فزیکل ٹرانسیکشنس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ سارے سوالات بہت بار پچھلے آٹھ نو سالوں میں ہیرا گول پہ اٹھائے گئے ہیں اور ان سارے سوالات کو نہ میں اس کو اپروو کرتا ہوں اور نہ میں انہیں رول آؤٹ کرتا ہوں یعنی کہ میں نہ تو یہ کہتا ہوں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ یہ صحیح ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہنڈریڈ پرسینٹ غلط ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے لیے بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہیرا گولڈ ہم مین بات جس مدعے پہ کرنے والے ہیں وہ ہیرا گولڈ کے اسکیمس کی شرعی حیثیت یہی ہمارا مدعا ہے ان کے دنیاوی جو معاملات ہے اس کے متعلق بات کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے وہ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کریں اگر وہ کمپنی آپ کو جانکاری دیتی ہے تو نہیں دیتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا کرنا ہے میں آج صرف اور صرف شرعی نقطہ نظر سے علمی بات کرنے کے تعلق سے اس کے متعلق میں چند چیزیں یہاں پر کمپنی کے پیش کروں گا اور اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ یہ شرعی طور پر کتنا صحیح ہے اور اس کے اندر کیا مسئلے ہیں کیا ان کے ان چینجز کے وجہ سے اور ان سکیمز کے وجہ سے کس طرح سے شرعی جو احکامات ہے وہ کس طرح سے دیکھے جائیں گے اس اس چیز کے تعلق سے اس پر ہم بات کریں گے تو انہوں نے یہ انویسٹر کو سسٹم کو چینج کر کے کسٹمر سسٹم پر ابھی آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کسٹمر ہیں کیونکہ ہم آپ کو یونٹس بیچ رہے ہیں آپ یونٹس ہم سے خریدتے ہو تو آپ ہمارے کسٹمر بن گئے اور اب ہم آپ کے یونٹ کو لے کے جا کے ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کی یہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہم آپ سے پروفٹ میں پرسنٹیج شیئر کر لیتے ہیں اور آپ کا پروفٹ لا کے ہم آپ کو واپس دے دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ ہمارے کسٹمر ہو گئے ابن اس سے کوئی بھی انویسٹر کسٹمر نہیں ہو سکتا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں خرید رہے ہیں یونٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس یونٹ میں کیا ہے یونٹ میں کچھ نہیں ہے یونٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ ایک ممبر شپ ہے یہ کہ آپ پچیس ہزار لگا دیا آپ ممبر ہو گئے اب نے ممبر شپ میں ایک بلاک خرید لیا اب وہ بلاک سے آپ جو ہے اتنے حصے دار ہو گئے کہ پچیس ہزار کا ایک کیپیٹل آپ نے پرووائڈ کر دیا ہے کمپنی کو اب کمپنی اس پیسے سے آگے ٹریڈنگ کرے گی آپ سونا خرید رہے ہیں نہیں خرید رہے اس پیسے سے کمپنی آپ کو کچھ دے رہی ہے بولے کمپنی نے آپ کو بولا کہ آپ کے پچیس ہزار میں ایک یونٹ ایک یونٹ کی قیمت مثلاً ایک یونٹ یعنی کہ دس گرام سونا ہوتا ہے اور یہ دس گرام سونا ہم نے آپ کو بیچ دیا ہے یہ لے لو آپ سونا تو آپ کسٹمر ہو گئے یہاں پر آپ کسٹمر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ پیسہ لگا رہے ہیں ٹریڈنگ میں وہ تو آپ کو صرف ایک ٹریڈ ممبر ہیں آپ یہ کہیں گے ہم ٹیکنیکلی کہ آپ ایک ٹریڈنگ کلائنٹ ہیں کمپنی کے آرگنائزیشن کے آپ ایک ٹریڈنگ کلائنٹ ہیں یا آپ ایک ٹریڈ ممبر ہے تو آپ کمپنی کو پیسے لگا کر کمپنی میں آپ ان کو ان کو پیسے دیتے ہیں اپنے اور وہ آپ کے لیے بزنس کرتے ہیں میں آسان زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک شخص ہے وہ سونے کا کاروبار کرتا ہے وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی سونا زمین سے نکال نکالا جاتا ہے وہاں پر جاتا ہے وہاں سے سونا خریدتا ہے وہ سونا فراہم کرنے کے بعد اس کو لے کر جا کے اس ڈسٹ کو یا پھر دوسرے کروڈ فارم میں جس طرح سے بھی سونا ملتا ہے اس کو پھر وہ صحیح سے پالش کر کے فلٹر کر کے اس کو پروسیس کر کے اس کو بلین بارس میں برکس میں بسکٹس میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر اس کو لے کر جا کے گولڈ مارکیٹ میں بیچتا ہے اس کا کاروبار ہے الحمد للہ اچھا کاروبار چل رہا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے یا پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس اتنا کیپیٹل نہیں ہے کہ انڈیویجولی بزنس کر سکے تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک اسکیم آفر کرتا ہے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور پبلک کا بھی فائدہ ہے اسکیم یہ بولتا ہے کہ دیکھو بھائی میں تو اپنا سونا بیچ رہا ہوں جا کر تم ایک کام کرو تم بھی مجھے پیسے دے دو اس پیسے سے بھی میں سونا خریدوں گا اور لے کر جا کے مارکیٹ میں بیچا کروں گا اور تمہیں جو بھی پروفٹ ملے گا وہ ہم بانٹ لیں گے سکسٹی پرسینٹ پروفٹ میں رکھ لوں گا فورٹی پرسینٹ پروفٹ آپ کو دے دوں گا کیونکہ میری محنت ہے میں جاتا ہوں پھر وہاں سے خریدتا ہوں یہاں بیچتا ہوں تو یہ سارے پروسیس کے اندر میری محنت ہے آپ کا تو صرف پیسہ لگا ہوا ہے تو اس لیے سکسٹی پرسینٹ میرا ہے فورٹی پرسینٹ آپ کا ہے تو پھر آپ اس کو پچیس ہزار وہ بولتا ہے دیکھو اگر کوئی دس ہزار دے گا کوئی آٹھ ہزار دے گا کوئی سات ہزار دے گا تو حساب کیسا رکھا جائے لوگوں کے پیسے کیسے واپس کیا جائے ہر مہینے کے پروفٹ کیسا کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ سارے جو ہے پیچیدگیاں بہت ساری آئے گی اس کے اندر اس لیے وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ میں پیسے جو ہے یونٹ کی شکل میں ڈیوائڈ کر دوں گا انویسٹمنٹ کو تو بھائی آپ کو اگر میرے ساتھ گولڈ کا ٹریڈ کرنا ہے تو میرے ساتھ ایک یونٹ لے لو آپ ایک یونٹ کا ٹریڈ میں آپ آ جاؤ کم سے کم یا پھر ایک یونٹ کے ملٹیپلس میں آپ آ جاؤ دو تین چار پانچ چھ جتنے بھی آپ کو لینا ہے یونٹ یونٹ لینا ہے ایک یونٹ پچیس ہزار کا ہے آپ مجھے دے دو یعنی کہ چار یونٹ کسی نے خریدے تو اس کو ایک لاکھ روپے پے کرنے پڑیں گے تو ایک لاکھ روپے وہ لے کر چلا جائے گا اب جب وہ خریدی کر جتنے بھی اس کے یونٹ ہے پتہ نہیں کمپنی کے پاس ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار جتنے بھی یونٹ جمع ہو جاتے ہیں وہ ٹریڈ کرنے کے بعد پر یونٹ ان کا حساب بن جاتا ہے کہ ایک یونٹ کے حساب سے اتنا پیسہ بنایا ہے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے جس جس کے جتنے یونٹ ہیں اس کے اتنے یونٹ کے حساب سے اس کو پروفٹ دے دیتے ہیں اس میں ایک آسانی ہو جاتی ہے تو یہ یہاں پر آپ ایک اس کے ٹریڈنگ کلائنٹ بن گئے ہیں اور وہ آپ کا ایجنٹ بن گیا ہے تو یہ جو بزنس ہے یہ بہت ہی قریب ہے مداربا کی شکل کے مداربا کی شکل کے بہت قریب ہے وکالا کی شکل کے بھی بہت قریب ہے مگر وکالا نہیں ہو سکتا میں وہ اس کے بارے میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو جب میں نے مداربا کی بات کر دیا ہوں تو مداربا سے پہلے بات کرتے ہیں مداربا میں ہوتا کیا ہے مداربا میں ایک شخص پیسہ لگاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے مال خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے دوسرا شخص محنت کرتا ہے اپنی محنت لگاتا ہے تو آپ نے کسی کے ساتھ مل کر ایک بزنس کرنے کا سوچا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ نے ایک لاکھ روپے مثلاً اس کو دے دیے کہ بھائی آپ فلاں چیز خریدو بیچو اور اس کے ساتھ میں آپ نے متعین کر لیا شروع میں ہی کہ پروفٹ جو ہے وہ اتنا ہم آپس میں شیئر کریں گے یعنی کہ سکسٹی پرسینٹ پروفٹ جو ہے وہ ساٹھ فیصد جو اس کا نفع ہوگا نفع میں حصے داری وہ عامل کی ہوگی یعنی کہ وہ ایجنٹ کی ہوگی جو آپ کا پیسہ لے کر جا کے خریدنا بیچنا کرے گا اور چالیس فیصد فورٹی پرسینٹ جو ہے وہ آپ کی ہوگی کیونکہ آپ نے پیسہ لگایا ہے آپ طے کر لیے ہیں اس کے اندر پھر آپ اس کو پیسہ لگا دیتے ہیں اور ٹائم بھی سیٹ کر دیا ہم نے کہ بھائی کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک سال کا ویلڈ رہے گا ایک سال تک آپ خریدتے رہو بیچتے رہو تو وہ شخص جو ہے وہ محنت کرتا ہے یہاں پر وہ جو شخص ہے وہ ہیرا گولڈ ہے جو عامل ہے یہاں کا اس اتارواں کے اندر وہ آپ کا پیسہ لے کر جائے گا خریدے گا بیچے گا اپنی محنت کرے گا گھانا میں جائے گا سونا خریدے گا سونا اس کو اس سونے کو پھر لے کر جائے گا پالیشنگ ہوگی پروسیسنگ ہوگی اس کا پراپر جو ہے پھر شکل میں کنورٹ ہو کے ایک مارکیٹ کا پروڈکٹ بنے گا پھر وہ پروڈکٹ لے کر جائیں گے اس کو بیچیں گے اس طرح سے سارا کام وہ کریں گے ایک بزنس ہے پراپر اس بزنس کے اندر پھر وہ وہاں پر جائیں گے اس کو بیچیں گے اس کا پیسہ آئے گا تو اس میں ہیرا گولڈ کی محنت ہے وہ محنت وہ کرے گا پیسہ جو ہے وہ یہ ممبر لگا رہا ہے اس کے بعد جب مہینے کے اینڈ میں جو پیسہ آتا ہے وہ پیسے کو دونوں پارٹیز کو کے بیچ میں بانٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یونٹ کا یہ مداربا ہے اس کو بولتے ہیں مداربا یہ ایک اسلامی پارٹنرشپ کی ایک بہترین شکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیا جاتا تھا صحابہ جیسے کہ عمر بن بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس طرح سے دیگر صحابہ نے یہ کیا ہے عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے کیا ہے اور کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس مداربہ پارٹنرشپ پر بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں اور ابن المنظر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر انہوں نے ایک خاص باب باندھا ہے باب المداربا جس کے اندر انہوں نے یہ نقل کیا ہے اجماع ہے علماء کا اہل السنہ والجماع کا اجماع ہے کہ مداربا جو ہے وہ ایک صحیح شکل ہے تجارت کی اور جائز ہے علماء کے نزدیک میں تو اجماع ہو گیا اجماع جو ہے وہ ہمارے نزدیک اہل السنہ والجماع کے نزدیک صلف الصالحین کی جماعت کے نزدیک سلفی سلفیوں کے نزدیک میں یہ حجت ہے یہ ثابت ہے میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا کہ اجماع کس طرح سے حجت ہے کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بہل اجماع ہے اور اجماع ہمارے لیے دلیل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اس کو کیا کرتے تھے اب جیسا کہ میں نے کہا عمر بن الخطاب کرتے تھے علی بن ابی طالب کرتے تھے عبداللہ بن مسعود کرتے تھے رضی اللہ عنہم وغیرہ دوسرے بھی کرتے تھے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز کی جاتی تھی اور انہوں نے اس کے سکوت اختیار کیا ہے تو پھر یہ سنت میں شامل ہو گیا اور یہ جائز ہو گئی یہ چیز ٹھیک ہے تقریری ہے تو یہ چیز جائز ہو گئی تو مداربہ کی شکل بالکل جائز ہے اس طرح کا کاروبار کرنا صحیح ہے تو یہ کسٹمر یہاں پر نہیں ہو کر یہ آپ اس کو ایجنٹ بولو ٹریڈنگ کلائنٹ ہوا یا پھر آپ کا ٹریڈنگ ممبر ہوا یہ سب چیزوں میں آپ نام اس کو دے سکتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کا ٹرانزیکشن ہے وکالت میں کیا ہوتا وکالہ وکالہ میں ہوتا یہ ہے آپ اپنے طرف سے ایک نائب اپوائنٹ کرتے ہیں اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں بولتے ہیں یہ لے کر جاؤ بیچ کے آؤ اور اتنے میں بیچ دینا اتنے پیسے میں کر لینا اور اس میں کیسا ہے کہ علماء کا اس کے اوپر بھی جو ہے اتفاق ہے کہ وکیل کو آپ اجرت دے سکتے ہیں یا بغیر اجرت سے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اجرت پہ ہیرا گولڈ کو رکھ لیا ہے مثلا ایک ممبرس نے کہ بھائی آپ ہمارے نائب ہیں ہم تو پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کے لیے کہاں گھانا جائیں گے ٹکٹ لے کر پھر کہاں وہاں سے دبئی جائیں گے تو آپ یہ ایک لاکھ روپے پکڑو آپ جاؤ میرے نائب بن کے آپ میرے وکیل ہو میں آپ کا موکل ہوں تو یہ سامان ہے لے کے جاؤ بیچو پیسے اس میں سے جو پروفٹ آئے گا اس میں سے آپ کو اتنے پرسنٹ پروفٹ بطور اجرت جو آپ کو ملیں گے یہ شیئر ہے آپ کا اور باقی کے پیسے ہمارے ہیں تو اس طرح ہر چیز متعین کر کے آپ وکالہ بین الوکالا کر سکتے ہیں اور بی الوکالا میں یہ چیز جو ہے یہ بیل الوکالا جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز بہت عام طور پہ کی جاتی تھی ایک وکیل آپ نے نائب کے طور پہ کر لیا وہ آپ کے بحاف پہ جائے گا اور وہ جو بھی کاروبار ہے خریدنا بیچنا لینا دینا یہ ساری چیزیں وہ کرے گا یہ بالکل صحیح ہے اس میں خرید نائب جو ہے یہ وکیل جو ہے آپ کے لیے کوئی سامان خرید بھی سکتا ہے آپ کے لیے کوئی سامان بیچ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں بھی کر سکتا ہے وہ مگر کیونکہ یہاں پر سال بھر کا کام ہے خریدتے رہنا ہے بیچتے رہنا ہے خریدتے رہنا ہے بیچتے رہنا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے وہ کتنا خرید رہا ہے کتنا بیچ رہا ہے ہر مہینہ کتنا پروفٹ آ رہا ہے کتنا پروفٹ نہیں آ رہا ہے ہر مہینہ کیسے کام چل رہا ہے کدھر خریدتا ہے کہاں بیچتا ہے تو کیونکہ یہ بہت زیادہ انسرٹنیٹیز اس کے اندر انوالوڈ ہے تو اس وجہ سے یہ وکالا کے نزدیک نہیں آ کر مداربہ کے نزدیک آئے گا یہ اگر وکالت کے بھی نزدیک اگر لے کر آ جاتے ہیں تب بھی اس کے اندر مسئلے ہے جو میں آگے بات کروں گا پہلے مداربہ لے کر چل رہا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہر ایک ممبر کے ساتھ مداربہ کے اندر یہ ہیرا گولڈ ہر ایک ممبر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنا لے رہا ہے کہ آپ پیسہ دو میں تجارت کروں گا آپ پیسہ دو میں تجارت کروں گا ٹھیک ہے ہیرا گولڈ اپنے پیسے ان کے ساتھ میں نہیں لگاتا ہے وہ اپنے پیسے لگا لیتا ہے نہیں لگا لیتا ہے الگ سے بیچ لیتا ہے نہیں بیچتا ہے ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ کے یونٹ کے آپ مالک ہے اس یونٹ میں ہیرا گولڈ حصے دار نہیں ہے جیسے ایک لاکھ روپے آپ نے پے کر کے یونٹ خرید لیا وہ یونٹ کے آپ مالک ہے ہیرا گولڈ اس میں حصے دار نہیں ہے تو یعنی کہ مکمل پیسہ اس یونٹ کا آپ کا ہی ہے تو ہر شخص کے ساتھ ایک مداربہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پیسہ آپ اس نے لے لیا لے کر گئے اس کے بعد وہ بیچ رہا ہے سال بھر اس کا پروفٹ نکال کے آپ کو دے رہا ہے سونا ہو یا پھر ٹیکسٹائل ہے یا پھر فوڈ پروڈکٹس ہے سب کے اندر یہی چیز چلے گی اور سب کے اندر اسی طرح کا سسٹم ہے مداربہ سسٹم ہی ہوگا اب رہی بات تو اس لیے اس یونٹ کو انہوں نے اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے کہ اس کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی اس کے اندر پالیشنگ کرنی پڑے گی اس کے کچھ چیزیں چینج کرنی پڑے گی اس کو رول اس کو پراپر شرعی احکامات کے اندر ڈھالنے کے لیے ان رولنگس کے ساتھ اس کے ساتھ میں اس کو کمپیٹیبل بنانے کے لیے اس کو یہ تھوڑے سے چینجز کی ضرورت ہے وہ اس کے بارے میں میں ابھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ کچھ بڑے مسئلے ہیں جس کے بارے میں مجھے بات کرنا ہے اب ہیرا گولڈ اور کمپنی یہ جو جو ممبر کے بیچ میں نفع اور نقصان کے بیچ میں کیا معاملہ ہوتا ہے پہلے پہلے اس سے کہ ہیرا گولڈ اور کمپنی کے بیچ میں نفع نقصان کا کیا معاملہ ہوتا ہے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مداربہ میں نفع نقصان کی صورت کیا ہے شرعی صورت مداربہ میں کیا ہے مداربہ میں نفع نقصان کی صورت نفع نفع دونوں پارٹیز کے اپنے میوچول اگریمنٹ کے حساب سے کوئی بھی ڈویژن وہ کر سکتے ہیں جیسے کہ تیس فیصد ستر فیصد seventy thirty sixty forty fifty fifty eighty twenty جو بھی وہ لوگ اگری ہونے کے لیے تیار ہے دونوں پارٹیز اس حساب سے پروفٹ ریشیو شیئرنگ ریشیو جو ہے وہ دونوں مل کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اکثر مداربہ میں جو عامل ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کی محنت ہے وہ بہت محنت کرتا ہے اپنا ٹائم لگاتا ہے لیبر لگاتا ہے ہارڈ ورک لگاتا ہے جاتا ہے بیچتا ہے خریدتا ہے یہ سارے کام کرتا ہے تو اس لیے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی پرسنٹیج زیادہ ہو یا پیسے لگانے والے کی پرسنٹیج زیادہ ہو اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے اب تو یہ ہے اب نقصان نقصان کی کیا شو کیا صورت ہے دیکھیں نقصان کے معاملے میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے الحمد الحمدللہ علماء کا اتفاق ہے کہ نقصان جو ہے مال کے اوپر جو نقصان ہوگا فائنینشیل لاس جو مداربہ میں ہوتا ہے وہ پیسے لگانے والے گا رب المال جس نے پیسہ لگایا ہے اس کا مالی نقصان ہوگا اور جس نے محنت کی ہے اس کا محنت کا محنت سے نقصان ہو جائے گا مثال کے طور پر شیرا گولڈ نے ٹیکسٹائلس میں دو لاکھ روپے لگائے آپ سے لے کر مطلب آپ نے ایک ممبر بن کے خرید لیں بولے بھائی آپ یہ دو لاکھ روپے کا لاٹ آپ خریدو دو لاکھ میں جو بھی آتا ہے اس کے بعد آپ بیچو گے ٹرانزیکشن کرو گے ہیرا گولڈ کے ٹیکسٹائل کے اندر میں انویسٹ کرتا ہوں اور اس کے حساب سے چلتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر مان لو کپڑا جل گیا چوری ہو گیا بارش باڑھ آ کے بہ کے چلا گیا زمین زلزلہ آ گیا اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا اللہ نہ کرے مگر اس میں سے ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی یا پھر نقصان ہی ہو گیا سمجھے پرائسز بہت زیادہ گر گئے انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ریسیشن آ گیا اور سیل نہیں ہوا بہت سارے دوسرے فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ اس بزنس کو نہیں سکسیسفل ہونے دیے الحمدللہ بزنس سکسیزفلی چل رہا ہے بہت سالوں سے چل رہا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم زندگی بھر چلے جائیں ہیرا گولڈ میں جب بھی آپ بات کریں گے کسی بھی سے کسی بھی شخص سے وہ یہ کہے گا کہ اٹھارہ سالوں میں اب تک نقصان نہیں ہوا ہے تو نقصان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نقصان نہیں ہوتا ہے ہم کو ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوتا ہے مگر اصول قانون احکام اپنی جگہ ہے نقصان ہو نہیں ہو یہ قانون اپنی جگہ رہیں گے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کا کسی کو پتا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغائب ہے ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا تو فائدے میں آ سکتی ہے کمپنی نقصان میں آ سکتی ہے کمپنی تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کچھ بھی ممکن ہے اس کے اندر تو ہم جو ہے اس لیے آگے کا نقصان کا بھی شروع میں متعین کرنا ضروری ہے تو شرعی حکم نقصان کا کیا ہے مال کا نقصان جتنا بھی ہوگا وہ رب المال پہ جائے گا جس کا مال ہے اور جو محنت کا نقصان ہوگا وہ جائے گا عامل پہ جس نے محنت کی ہے کام پر تو اب نقصان ہو گیا مال پورا خراب ہو گیا جل گیا آگ لگ گئی کچھ بھی ہو گیا اس کے اندر عامل کی کوئی غلطی نہیں تھی ہو گیا بس تو اس میں یہ ہوگا کہ عامل نے جو محنت کی وہ پوری ضائع ہو گئی اپنی ہارڈ ورک لیبر ٹائم جو بھی لگایا وہ ضائع ہو گیا اور جتنا فائنینشیل لاس ہوا وہ رب المال کا ہوا جو پیسے لگایا اس کا ہوا تو یہاں پر نقصان کا فائنینشیل حصہ مالی نقصان کی ذمہ داری وہ پیسہ لگانے والے کے اوپر مکمل ہوگی مکمل یعنی کہ کوئی حصہ فائنینشل لاس میں پیسے کے مالی نقصان میں عامل کا نہیں ہوگا عامل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا عامل کا نقصان صرف اور صرف اس کی محنت اس کا پے اس کا ہارڈ ورک اس کا ٹائم اور ان چیزوں سے متعلق ہی ہے پیسے کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسی کوئی شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ عامل بھی حصے دار ہوگا علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عامل کو پیسے کے نقصان مالی نقصان میں حصے دار نہیں بنایا جا سکتا ہے سو فیصد نقصان کی ذمہ داری کمپنی کی ہوگی اب آئیے دیکھتے ہیں ہیرا گولڈ والے نقصان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے ہیرا گولڈ کے برانچز پہ فون کر کے بات کیا ہوں اور اس کے علاوہ ای میل کیا اس کے جواب ملے ہیں واٹس ایپ کیا اس پہ جواب ملے ہیں بہت سارے انویسٹر سے بات کیا ہوں ان سے جوابات ملے ہیں جو ان کو کیا بولا گیا تھا کافی سارے دوسرے agents marketing executives head office Heera gold customer care اور اس کے بعد میں ہیرا گولڈ کا head office Jeddah office managers وغیرہ ہر چیز سے میرے اچھے خاصے ڈسکشنز ہونے کے بعد دیکھیں میں جو بات بول رہا ہوں اس کا میرے پاس ثبوت ہے مدلل بات انشاءاللہ میں کروں گا ہر چیز کا ثبوت ہے نا انصافی اور ظلم نہیں کریں گے کسی پر بھی جتنا حق ہے اتنا ہی بیان کریں گے اپنے سے خود سے انشاءاللہ کوئی چیز لگا کر بیان نہیں کریں گے یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی ایسے کسی بھی چیز کا اگر آپ رد کرو یا پھر کسی بھی شخص کا کے بارے میں آپ جو اس کی غلطیاں ہیں وہ بیان کرو تو پھر اس میں خود سے کوئی چیز اضافہ کر دو یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے غلط ہے یا ظلم ہے اس شخص کا تو انشاءاللہ ہم ظلم نہیں کریں گے تو جو بھی چیز ہے انکوائری کرنے کے بعد میں نے جو جو ہیرا گولڈ کے ویب سائٹ کے اوپر کسٹمر کیئر کے ان کے اپنے نمبر سے اس پہ فون کیا ان لوگوں نے اور مزید دوسرے لوگوں کے نمبر دیے اس پہ فون کیا سارے نمبر میں نے اس آرٹیکل کے اندر لکھ دیے ہیں کہ کہاں کہاں میں نے فون کیا ہے اور کس کس سے میں نے پتہ کیا ہے تو سارے چیزیں اس میں سے مجھے کیا پتا چلا مجھے وہی پتا چلا جو تقریباً سارے انویسٹرس کو پتا ہے جتنے ممبرس ہیں وہ یہ ہے کہ یونٹ کی جو کا جو پرائس ہے پرنسپل اماؤنٹ جو ہے آپ کا جو آپ یونٹ خرید رہے ہیں یہ آپ کا سیف ہے یعنی کہ سال بھر کے بعد آپ کو آپ کے پیسے لاک ان پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے اور اس میں سے کوئی بھی ڈڈکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو پروفٹ ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے ہر مہینے میں تو اگر پروفٹ کم ملا تو آپ کو کم دیں گے زیادہ ملا تو زیادہ دیں گے مگر آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور اگر کسی مہینے میں نقصان ہو گیا تو اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس مہینے میں پروفٹ ملے گا ہی نہیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا پروفٹ ہی نہیں ملے گا دو مہینے نہیں ملے گا تین مہینے نہیں ملے گا اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے جو نقصان ہو گیا مثال کے طور پہ آپ کے پچیس ہزار کے بیس ہزار بن گئے نقصان کی وجہ سے تو آپ کو بتائیں گے نا کہ بیس ہزار بن گئے ہیں مگر پھر بھی دو مہینے تین مہینے آگے دندا کر کے اس کا جو پروفٹ آئے گا اس کو جوڑ کے جاڑ کے ملا کے کر کے وہ پچیس ہزار روپے آپ کو واپس لے کر آئیں گے اس پیسے کو اور پھر سال بھر کے بعد آپ کا پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا کیونکہ یہ پیسہ امانت ہے کسٹمر کا ہے غریبوں کا پیسہ ہے یہ پیسہ امانت ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے اس لیے ہم اس پیسے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اور سارے نقصان کی ذمہ داری ہماری ہے ہم ذمہ داری اٹھائیں گے اس کا یہ ہیرا گولڈ کا جواب ہے میرے پاس میں جواب کے اوتھینٹک آفیشیل سورسز سے اس جواب کو میں نے حاصل کیا ہے اس کے میرے پاس پروف موجود ہے ہیرا گولڈ کے ای میل سے آئے ہوا جواب ہو یا پھر فون نمبر جن پہ میں نے فون کیا کہ بات کیا اس کے ریکارڈنگز ہو یا پھر جن جن سے بات کیا ہے ان کے نام ہو یہ سارے چیزیں الحمد للہ واٹس ایپ کے اسکرین شاٹس ہر چیز ای میلس کے اندر کے پلانس ڈیٹا ہر چیز الحمد للہ موجود ہے اگر آپ نے کچھ نیا سنا ہے یا یہ نہیں سنا ہے تو یہ الگ بات ہے مگر یہ سارا جو ہے ہنڈریڈ پرسینٹ لاسٹ کی ریسپانسیبلٹی ہیرا گولڈ کی ہے آپ کی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی کیونکہ آپ کسٹمر ہے آپ پارٹنر تھوڑی ہے پارٹنر ہوتے تو نقصان میں حصے داری ہوتی نا کسٹمر کی حصے داری کہاں سے ہوئی آپ نے آپ کی چیز ہمارے پاس ایک امانت ہے ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کا آپ کو ویسے ہی واپس کر دیں گے بھائی یہ کہاں سے لے کر آیا آپ کدھر سے لے کر آیا آپ یہ کون سا کاروبار ہے شرعی حکم کیا ہے اس چیز کا کہاں سے لے کر آیا آپ ایسا کوئی جو ہے شرعی حکم نہیں ہے ایسا کوئی شرعی کاروبار کا طریقہ نہیں ہے جس کے اندر آپ نے اس کو پیسہ لگایا ہو اور اس کے بعد آپ کا کیپیٹل سیکیورڈ ہے اور آپ نے جو ہے پروفٹ کے اوپر آپ کو حصہ داری ہوگی اور نقصان ہوگا تو سامنے والے کا ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو بھی پیسے ہیں لگیں گے اس کے اوپر ہی فائدہ آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو داود کی اور نسائی کی حدیث ہے الخراج بزمان الخراج بزمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفع جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ میں آتا ہے نقصان ہوا تو بھی اس کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے تو پھر اس سے آتا ہے تو علماء نے اس کو سمجھایا ہے کہ جس چیز کو بھی رسک پہ لگایا گیا ہے جس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے اس چیز کے اوپر ہی نفع ہے یعنی کہ اب یہ چیز ڈوب سکتی یا پھر تیر سکتی یا پھر اس سے نفع آ سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے تو اسی چیز کے اوپر کا فائدہ جو ہے وہ جائز ہے وہ فائدہ ہے جو چیز کا ہے ہی نہیں وہ کیسا فائدہ ہوا تو یہاں پر یہ پیسہ پہلی بات تو کسٹمر کس چیز کے ہیں آپ آپ کیا خرید رہے ہیں ہیرا گولڈ سے کچھ خرید رہے ہو کیا نہیں صرف یونٹ یونٹ کیا چیز ہے کیا ہے یونٹ ایک اگر آپ بازار میں جا کے ٹماٹر خریدیں گے ٹھیک ہے تول سے نہیں خرید رہے تول نہیں پتا آپ کو بٹی تو ہوگی کوئی اس کے اندر ڈال کے دے گا واٹی ہوگی اس کے اندر بھر کے رکھیں گے بھائی یہ واٹی بھر کے ٹماٹر ہے یہ ایک یونٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے خرید لیا آپ کسٹمر ٹھیک ہے سونا ہے آپ نے دس گرام کا ایک یونٹ ہے بھائی یہ پیسے ہے یہ خرید لیا آپ کسٹمر ٹھیک ہے آپ نے سامنے والے کو بولا یہ ٹیکسٹائل کے اتنے پروڈکٹس ہے ایک دو لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ میں یہ لاٹ ہے یہ کارٹنس ہے یہ آپ کے ہیں آپ کسٹمر ٹھیک ہے تب آپ کسٹمر ہوئے تب بھی اگر آپ کسٹمر ہوئے اس کے بعد آپ نے خریدنے کے بعد ہیرا گولڈ کو واپس دے کے بولا چلو بھائی آپ اس کی تجارت کرو تو اس کے اندر بھی کئی مسائل آئیں گے ٹھیک ہے ان مسائل کے ڈیپ میں جا کے میں بات ابھی کروں گا تو پھر دوسرے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں میرے حساب سے ہیرا گولڈ ایسا کرتا ہی نہیں ہے تو اس پہ بات کر کے وقت جو ہے وہ خامہ خواہاں بہت زیادہ ہو جائے گا سیکھ جائے گا اس کا آڈیو کا اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس میں ہے جیسا کہ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ ایک بائے کے اندر دو بائے ہو جائیں گے کہ میں آپ کو آپ یونٹ بول کے سونا بھی خرید رہے اور پھر اس کو ہی واپس دے دے رہے وہ یہ بھی کہ آپ آپ ہی خود جا کے بیچ دو تو ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیا نہیں یعنی سی بیا ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے ایک بے میں دو بائی کرنے سے منع کیا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس طرح سے صاف طور پر کئی احادیث میں موجود ہے کہ ایک بھائی میں دو بھائی نہیں ہو سکتی ہے سونے کے متعلق اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں مگر کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس لیے اس پہ بات نہیں کر کے فوراً سے دوسری طرف آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو مین پوائنٹس کی طرف توجہ دلا سکیں اور روشنی ڈال سکیں مین پوائنٹس پہ تو اب وہ آپ کا پیسہ مکمل طور پہ سیکیورڈ ہے یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے واللہ ہی یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اب رہی بات دوسری طرف میں پھر میں نے بہت کوشش کر کے میں سیٹسفائڈ نہیں تھا میں نے ایک مینیجر سے بات کیا دو تین لوگوں سے بات کیا میں سیٹسفائڈ نہیں تھا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس طرح کی اسکیم کیسے چلائی گئی اس کے بعد پھر میں نے ہیرا گوڑ کا کسٹمر کیئر پہ کسٹمر کیئر پہ zero four zero six five seven four five five five eight پہ میں نے فون کیا انہوں نے فون اٹھا کے انہوں انہوں نے نے بھی یہی بات بولا وہاں پر ایک صاحب تھے اپنا نام بتانے سے انکار کیا مگر انہوں نے کہا کہ جو ہے یہی ہوگا ہنڈریڈ پرسینٹ یہی ہے آپ کے پیسے آپ کو ملیں گے پیسے میں نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد میں پھر میں نے اس کے بعد میں پھر میں نے فون کیا ان سے دوسرا نمبر لیا میں نے سیٹسفائڈ نہیں تھا میں نے کہا اور کوئی زیادہ مزید جانتا ہو تو اس کا نمبر دیجیے مجھے انہوں نے کہا ہم آپ کو ہیرا گولڈ کے ہیڈ آفس کا حیدرآباد کے اندر مین کنسرن اتھارٹی جہاں پر زیادہ بہتر جواب ملے گا وہاں کا آپ کو نمبر دیتے ہیں اور ایک دوسرا جبکہ کسٹمر کے سینٹر بھی حیدرآباد کا ہے زیرو فور زیرو کوڈ میں دوسرا نمبر ان سے مجھے ملا وہ ہے zero four zero six four six three two zero zero three اس پہ میں نے فون کیا ان سے بات کر کے یہی سوال رکھے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ایسی ایسی بات ہے کہ آپ سے مجھے سنا دیا کہ لوگوں سے کہ پیسے جو ہے وہ کہیں نہیں جائیں گے پیسے سیکیورڈ ہوں گے نقصان کے معاملے میں بھی سیکیورڈ ہی رہیں گے کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں سیکیورڈ ہی رہیں گے پھر میں نے کہا بھائی پوچھ لو پوچھ کے بتا دو مجھے اگر سے اور سے بھی مشورہ کرنا ہے تو کل کو اگر نقصان ہو گیا کوئی ویسا مسئلہ آ جاتا ہے کوئی انفورسین سرکمسٹینس کے اندر فیوچر جو ہے وہ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا ہماری کوئی نقصان حصے داری ہوگی کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے جب یقیناً کمپنی کو سچ میں نقصان ہو گیا اچھا خاصا تو تھرٹی پرسینٹ تک کی ذمہ داری جو ہے وہ ممبر پہ ہوگی تھرٹی پرسینٹ نقصان ممبر اٹھائے گا اور باقی نقصان جو ہے وہ کمپنی کا ہوگا میرے پاس اس کا جو ہے ریکارڈنگ موجود ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے تو اب ایک بات بتائیں پہلی بات تو میں خود دنگ رہ گیا کہ پورے ہیرا گولڈ میں دنیا بھر میں اس ایک شخص نے یہ نئی بات بتائی ہے تھرٹی پرسینٹ کی ڈیڈکشن کی باقی سب کے سب آپ کا ڈیڈکشن سیکیور ہے آپ کا ڈیڈکشن سیکیور ہے آپ کا ڈیڈکشن سیکیور ہے ہیرا گولڈ جدہ کے مینیجر نے بھی مجھے ای میل کے جواب کے اندر لکھ کے بھیجا ہے کہ میرا انویسٹمنٹ سیکیور ہے میں نے یہاں تک بولا کہ آپ کے ٹرمس اینڈ کنڈیشن کے پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ any profit slash deficit will be shared among the people accordingly تو اس کا مراد کیا ہے کیا اس سے اس مطلب یہ ہے کہ پیسہ ڈیڈکٹ ہوگا اور ڈیڈکٹ ہوگا لاس میں تو کیا ہوگا تو انہوں نے بھی جواب میں مجھے لکھا manager official email I D ہے اور آفیشیل ای میل آئی ڈی سے مجھے میل کیا ہے ہیرا گولڈ کی اور کہا ہے کہ in such case your unit amount will not be deducted unit price میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ کا پیسہ تو آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس ملے گا تو یہ جو شخص مجھے فون کے اوپر جو تھرٹی پرسینٹ کی بات بتا رہا تھا یہ کتنے لوگ ہیں ہندوستان میں دنیا بھر میں ہیرا گولڈ کے جو لوگ یہ بات کو جانتے ہیں اور جو ایجنٹس ہیں ان کے اپنے کیا وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں ارے ان کے مینیجرس نہیں جانتے ان کے ایجنٹس نہیں جانتے اور دوسرے لوگ نہیں جانتے تو عوام کہاں سے جانے گی اس چیز کو چلو ٹھیک ہے اگر میں یہ وہ اب ہیرا گڑھ والے کہہ نہیں نہیں یہ ہیڈ آفس ہے یہ مین آفس ہے یہاں سے جو بات بولے یہ زیادہ پختہ زیادہ معتبر بات ہے ہمارے نزدیک تو چلو ٹھیک ہے اس بات کو لے لیتے ہیں کہ بھائی ہیرا گولڈ کے تمام ہزاروں ایجنٹ سے تمام برانچز کے مینیجر سے تمام جگہوں پر تمام برانچز کے انچارجز سے سب سے غلطی ہو گئی ہے ہم سب لوگوں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اور یہی بات صحیح ہے تھرٹی پرسینٹ ڈکشن لاس میں کر سکتے ہیں پھر بھی یہ جائز نہیں ہے کیوں کیسے کیوں دیکھیں پیسہ کس کا ہے مداربہ میں پیسہ ہے ممبر کا ٹھیک ہے مالی نقصان جب ہوگا تو اس کا صرف تیس پرسینٹ پہ کیپ کیوں کیا گیا ہے why has the loss been capped up to thirty thirty percent percent تک اس کو کیپ کیوں کیا گیا ہے کہ بھائی سیکیور کر دیا گیا ہے باقی کا سیونٹی پرسینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی پرسینٹ انویسٹمنٹ سیکیور کر دیا گیا ہے اور سیونٹی پرسینٹ لاس جو ہے وہ کمپنی بیئر کرے گی جو عامل ہے کیسے بیئر کرے گی جائز ہی نہیں ہے شران اس کا جس نے جو لگایا ہے وہی چیز نقصان یا فائدے کے اندر ذمہ دار ہوگی گھر سے لا کے کیوں کوئی کوئی چیز دے گا تو اگر پیسہ لگایا جس نے اس کا پیسہ رسک پہ ہے محنت جس نے لگائی ہے اس کی محنت اس کا وقت اس اس کا کا لیبر اس کا سب کچھ یہ سب اس کا رسک پہ ہے اگر نقصان ہوگا تو ہیرا گولڈ زیادہ سے زیادہ اپنا محنت اپنا وقت اپنا ٹائم اپنا ہارڈ ورک لیبر یہ چیز کھو دے گا اور اگر نقصان ہوگا تو اور جو ممبر ہے وہ اپنا پیسہ کھو دے گا تو تھرٹی پرسینٹ کی اسکیم پہ لاک لگانا بالکل جائز نہیں ہے اس میں ہنڈریڈ پرسینٹ لاس کی ذمہ داری hundred percent I repeat again میں واپس بولتا ہوں سو فیصد اس کی ذمہ داری نقصان کی ممبر پہ ہونی چاہیے مداربا کے اندر سو فیصد مداربا کے اندر ممبر کی ہونی چاہیے ممبر کے کیونکہ وہ پیسہ اس کا ہے رب المال ہے وہ رب المال کے نقصان ہے آپ کہاں سے لے کر آئے ہو یہ چیز کو امت کو آپ کیا حلال پروڈکٹ کے نام پہ آپ کیا چیز سامنے رکھ رہے ہو اور پبلک کو بیوقوف بنا کر انویسٹمنٹ کروا کر اور یہ حلال ہے حلال ہے خالی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ کے اوپر احل اللہ البیا و حرم الربا لکھ دینے سے کوئی بھی کمپنی حلال نہیں ہو جاتی ہے یا پھر صرف یہ بولنا کہ سونے کی تجارت حلال ہے اس کی تجارت نہیں ہے اس کا یہ جائز ہے سونا پہن سکتے ہیں سونا اوڑھ سکتے ہیں جو وہ ویڈیو جو لنک محترمہ نے میرے آرٹیکل کے جواب میں ایک شخص کو بھیجا تھا جنہوں نے مجھے واپس بھیجا ہے آج ہی کہ میں نے جب محترمہ نوہیرا شیخ کو جب میں نے آپ کا آرٹیکل بھیجا تو انہوں نے وہ ویڈیو مجھے بھیجا ہے وہ ویڈیو اٹھارہ منٹ کا میں نے چلو میں نے سوچا یار پلے کر کے دیکھ لیتا ہوں پہلے تو ٹائم دو ایک سال پرانا تھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے ایک سال پہلے ایسے ہی کسی سوال کا جواب دیا دیا ہو کلیریفیکیشن کر دیا ہو میں نے چیک کیا میں نے جب آڈیو سنا تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے الٹا محترمہ اس کے اندر کہتی ہے سات آٹھ منٹ کے بعد میں جب کچھ لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں نا میرا تو یہ پوائنٹ نہیں ہے مگر کچھ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں کہ اتنا فکس پروفٹ اتنا فکسڈ پروفٹ جو ہے اتنا کیسا آپ دے سکتے ہیں جائز نہیں ہے اس وجہ سے بلکہ لوگوں نے سوال اعتراضات جتائے ہیں ہیرا گولڈ پر تو اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ بہت سارے ایسے کمپنی ہوتے ہیں جو گلتے نہیں ہیں سڑتے نہیں ہیں ان کو پروفٹ جو ہے وہ آلموسٹ فکس آتا ہے آلموسٹ فکس آتا ہے اس میں گلتے اور بڑھتا نہیں اس میں کم زیادہ نہیں ہوتا ہے زیادہ فکس آتا ہے تو کیا ایسے بزنس کو حرام بولیں گے کیا دلیل ہے اس چیز کی نہیں بولیں گے حرام کیا غلط ہے اگر فکس پروفٹ آتا ہے تو پھر اس کے بعد مثال کیا دیتی ہے اگر آپ ایک گھر لے کے کرایہ پہ دے دیتے ہیں تو کرایہ آپ کو فکس آتا ہے نا مہینے کو مہینہ تو پھر جب اس کو آپ حرام بولیں گے وہ بھی تو پروفٹ ہے آپ کا وہ پروفٹ فکس آتا ہے اس کو آپ حرام بولیں گے کیسے بولیں گے حرام آپ ایک فون لے کے لے کے جا کے دبئی میں بیچ دیتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اتنے پیسے پروفٹ آتا ہے اس کو حرام بول دیں گے ارے محترمہ پہلے آپ بے کے کچھ اصول کچھ قواعد جانیے اجارہ جو ہے جو گھر کرائے پہ دینا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس بے کے ساتھ میں کیسے ہو سکتا ہے جب چیز بیچ رہے ایک طرف آپ چیز بیچ رہے ہیں اس کی ملکیت بدل جاتی ہے سامنے والا خرید لیتا ہے وہ مالک ہو جائے گا یہاں پر اجارہ ہے آپ خود مالک ہے گھر کے اس کا کرایہ آپ کو ہر مہینہ ملتا ہے آپ کو آپ کی آپ کی جو ملکیت ہے وہ آپ کے ہی ذمے رہے گی آپ کبھی بھی وہ گھر واپس لے سکتے ہیں آپ کی اپنی پراپرٹی ہے وہ یوز کرنے کے پیسے دے رہا ہے کہاں اجارہ اور کہاں پر وہ دوسرا بینک کدھر ہے آپ آپ اتنا چھوٹا سا فرق تو آپ سمجھ نہیں سکتی ہے اب اتنی بڑی تجارت کو کس طرح سے چلا رہی ہے اس کی ذمہ دار کون ہے آپ نے کس کو رکھا ہوا ہے کون یہ سب چیزیں سنبھال رہا ہے کس نے آپ کو یہ سارے اسکیم بتائے ہیں اگر سمجھو کہ مان دیکھیں باد ماننا ہی پڑے گا اس میں دو رائے نہیں ہے پہلی بات تو میں بتا دوں مداربہ ماننا ہی پڑے گا اگر وہ ماننے یا نہ مانے یہ مداربہ ہی ہے چلو ٹھیک ہے دوسرے طرف جاتا ہے کوئی بولتا نہیں نہیں بھائی وکالا ہے وکالا ہم تو ایجنٹ ہے ایجنٹ تو ہم اپنے کسٹمر کا پیسہ لے جاتے ہیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اگر نقصان ہو گیا تو ہمارے ہاتھوں سے نقصان ہو رہا ہے نا امانت تو ہمارے ہاتھ میں ہے تو کل کو اگر نقصان ہو گیا تو ذمہ داری ہم اٹھائیں گے نا کیوں ہمارا کسٹمر اٹھائے گا بلکہ بولتے ہیں تو وکیل کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نقصان کی اگر نقصان اس کے غلطی سے نہیں ہوتا ہے یہ اتفاق ہے اس بات پہ وکیل کی ذمہ داری کیسے ہوئی اس نے تو بیچارے کو آپ نے پیسے دیا آپ جا رہا ہے وہ بیچ رہا ہے لا رہا ہے آپ آپ جو بولے وہ کام کر رہا ہے آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس کا پیسہ بھی نہیں ہے وہ آپ کے لیے کر رہا ہے تو وکیل جو ہے موکل کا نائب ہے وکیل موکل کا نائب ہے تو جو حکم موکل کے خود تجارت کرنے پر موکل پہ لاگو ہوں گے شرعی وہی حکم وکیل پر بھی تجارت کرنے پہ لاگو ہوں گے یعنی کہ موکل کو نقصان اگر ہوا تو خود ذمہ دار ہے ویسے ہی وہ وکیل وہاں پر اگر نقصان کر دیتا ہے مطلب اس کے غلطی سے نہیں نیگلیجنس سے نہیں ہوتا ہے بس مارکیٹ میں چیز خریدا خراب ہو گئی لے کے جا کے بیچنے تک راستے میں چوری چور نے لوٹ لیا چورا لیا گیا ڈکیتوں نے ڈکیتی ڈال دی ایسا ہو گیا تو نقصان پیسے کا نقصان جو ہے وہ مالک کا ہوگا موکل کا ہوگا جس نے دیا تھا وکیل کا کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے وکیل اس میں فائنینشیل ذمہ داری نہیں لے گا اگرچہ کہ وکیل کی کوئی خود کی غلطی ہو گئی چاہے وکیل کی خود کی غلطی ہو گئی کہ وکیل چائے پینے کے لیے کہیں رک گیا رکنے کے بعد میں اس وکیل نے سونے کی جو پیکٹ ہے وہ بازو میں رکھا تھا چائے پی کے اٹھ کے چلے گیا خود سے اس کے بعد ایک پانچ کلو میٹر گاڑی چلانے کا ارے میں تو سونے کی پیکٹ بھول گیا وہ پلٹ کے پیچھے آتا ہے تو ہے نہیں اپنی جگہ پہ چورا دیا گیا تو this is negligent on the part of the وکیل یہ غلطی ہے غفلت ہے وہ وکیل وکیل کے اوپر ذمہ دار ہے اس کا تب ایک الگ بات ہے مگر جنرلی پیسہ کم زیادہ ہو جاتا ہے پرائز کم زیادہ ہو جاتا ہے کوئی ان کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے لے کے بھاگ جاتا ہے تو ذمہ دار وکیل نہیں ہوتا تو آپ اگر مداربہ نہیں ہے بول کے بولیں گے وکالا ہے بولیں گے تو تو محترمہ وکالا نہیں ہو سکتا وکالا بھی ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیسوں کی گارنٹی دے ہنڈریڈ پرسینٹ کی یہ ہو ہی نہیں سکتا اور دوسرا یہ اسکیم کے اندر اتنے متعین کر کے دن بٹرائے ہوئے ہیں جس طرح سے کہ آپ کو پندرہ مہینے کے اندر پہلے ہفتے کے فلاں تاریخ کو یہ پیسے مل جائیں گے آپ نے متعین کر کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے ٹریڈ فوڈ ایکس کے لیے ستائیسویں مہینے کے پہلے ہفتے میں پیسے ملیں گے دیکھیں تو یہ جو ہے اس میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے کیونکہ کل کو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں بکے گا مال خراب ہو جائے گا آگ لگ گئی سامان چوری ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو کہاں سے لا کے دیں گے تو انسرٹنٹی ہونے کی وجہ سے علماء اس بات کے اوپر جو ہے اتفاق رکھتے ہیں کہ مداربہ کے اندر ایسا کوئی دن متعین کر لینا ایسا ریٹرن کا کوئی اماؤنٹ متعین کر لینا ایسا کچھ فکس کر لینا کہ اتنے تاریخ کو دیں گے ایسا جائز نہیں ہے چاہے تو آپ ملخص الفقہی شیخ علامہ صالح الفوزان حافظ اللہ کی کتاب ہے فقی اس کے اندر جو ہے بہت میں اس کتاب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ بہت ہی چھوٹی سمپل آسان کتاب ہے اس کے اندر چھوٹے موٹے کچھ جو ہے نا بڑے آسانی سے چھوٹے موٹے اور آسان طریقے سے اس کو ایکسپلین کر کے انہوں نے بتایا ہے زیادہ ڈیٹیل اور بہت لمبی چوڑی بحث اس کے اندر نہیں ہے اس لیے بہترین کتاب ہے آپ اس میں دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے جائے گا شروع کیا ہے وکالہ کے آپ کو پتہ چلے جا چل جائے گا کہ مداربہ کے کیا شروط ہے آپ دیکھ لیں مزید زیادہ تحقیق کرنا چاہتی ہیں تو پھر شہ المتعی الزاد المستقن جو علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے وہ دیکھ لیں آپ ایسے بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر جو آپ یا پھر آپ جو ہے وہ قدیم سلفی علماء کی طرف جانا چاہتی ہیں تو آپ المغنی ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کی وہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یا پھر عمدہ شرح العمدہ دیکھ لیں بہاؤدین المقدوس مقدسی کی تو بہت ساری ایسی کتابیں ہیں آپ اس کے اندر تفصیل سے اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہے اور یہی میں نصیحت دوسرے لوگوں کو بھی کرتا ہوں جو ہیرا گولڈ کے اندر پیسہ لگائے ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا جو ممبر بنے ہیں کہ یہ یونٹ کا جو سسٹم ہے یہ جائز نہیں ہے اس صورت میں جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں جائز نہیں ہے مگر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلقاً یہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا اس بات کو ایسے نہ سمجھا جائے فی الحال جو حالات ہے اس حساب سے جائز نہیں ہے اور اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں ہندوستان کے اندر ہی اس کو حلال بنا کے چلایا جا سکتا ہے اس بات کی کا عذر نہ بتائیں کہ ہندوستان ہے وہاں پہ ہم نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رہی بات پہلے جو سسٹم تھا وہ کیا تھا پہلے کا سسٹم مشارکہ تھا اس کو ہم عربی میں جو بیسک روٹ ہے اس کو شریکہ اعنان کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے شریکہ اعنان تو اس میں ہوتا یہ ہے اعنان کے اندر کہ دو لوگ پیسے لگاتے ہیں اور اس کے بعد میں دو محنت بھی کرتے ہیں دونوں بھی ٹھیک ہے یا پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پیسہ زیادہ لگاتا ہے دوسرا شخص پیسے کم لگاتا ہے یا ایک شخص محنت نہیں کر کے دوسرے دو دوسرا شخص محنت کرتا ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے کلاسیفائی کر کے بعد میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ بعد کے علماء اور دوسرے نے کلاسیفائی کر کے اس کو ایک نام دیا شکل ہے مشارکہ مشارکہ میں دونوں لوگ پیسہ لگاتے ہیں مداربہ کے اندر جیسے ہم نے بتایا یونٹ میں ایک ہی بندہ پیسے لگا رہا ہے مشارکہ میں دونوں لوگ پیسے لگاتے ہیں جیسا کہ پہلے تھا ہیرا گولڈ میں ٹھیک ہے مان لو کہ ہیرا گولڈ کے سو کروڑ لگے ہوئے ہیں مثلا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ نہیں بولنا کہ سو کروڑ نہیں لگے ہیں تو اس وجہ سے یہ پورا مکمل جو میرا یہ آڈیو ہے اس کا ٹوٹل رد ہو گیا کیونکہ سو کروڑ میں نے کہہ دیا ہے وہ اصل میں ایک سو پانچ کروڑ ہے اس لیے میری بات نہیں لیں گے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سو کروڑ اگر ہیرا گولڈ کے لگے ہوئے ہیں آپ نے ایک لاکھ روپے لگائے ہیں ہیرا گولڈ کے ساتھ پارٹنر بن کے مشارکہ کے اندر پیسے آپ کے بھی لگے ہیں پیسے ہیرا گولڈ کے بھی لگے ہیں ٹھیک ہے فائدہ ہوگا تو فائدہ جو ہے دونوں تقسیم کریں گے ہیرا گولڈ سکسٹی رکھے گا بالکل رکھے گا کیونکہ ہیرا گولڈ پیسہ بھی لگا رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے اس کا تو حق بنتا ہے زیادہ پیسے لینے کا وہ سکسٹی لے گا آپ کو فورٹی لے گا ٹھیک ہے اب نقصان ہوگا تو نقصان کیسے بٹے گا سکسٹی فورٹی میں بٹے گا نہیں فائدہ متعین کرنا شرعن جائز ہے نقصان متعین نہیں ہوتا ہے نقصان حسب مال ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنا مال لگایا ہے سبجیکٹڈ ٹو دا ریشیو ٹھیک ہے تھوڑی سی میری اردو جو ہے میں کافی سالوں سے باہر بھی ہوں اور بہت سالوں سے ہندوستان آیا بھی نہیں ہوں اس لیے معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑی سی اگر سمجھانے میں اردو کے استعمال میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو تو اس لیے کبھی کبھی انگلش میں بول دیتا ہوں تاکہ میں غلطی نہ ہو جائے ایٹ لیسٹ انگلش میں کچھ بات سمجھ جائیں میں اردو میں کوئی غلط الفاظ بول کے گمراہ نہ کر دوں تو اس لیے اس میں ہے کیا ایک پرسنٹیج ہے آپ کا انویسٹمنٹ ٹوٹل کمپنی کے انویسٹمنٹ کے ساتھ میں کتنے ریشیو میں انویسٹڈ ہے آپ کا اتنا لاکھ بیئر کریں گے آپ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپے آپ کے لگے ہیں ایک کروڑ کمپنی کے لگے ہیں ایک لاکھ جو ہے ایک پرسینٹ ہوتا ہے آپ کی کمپنی کا ٹھیک ہے آپ کے پیسے لگے تو اس ریشیو میں نقصان ہوگا حسب مال جو ہے جتنا بھی ہے اس کے حساب سے جو ہے ہوگا کہ جس نے مال لگایا ہے اس مال کے حساب سے جو ہے حساب ہوگا حساب جو ہے وہ مال کے حساب سے ہوگا باقی دوسرے جو ہے کوئی اس کے لیے طے متعین نہیں کر سکتے اس میں جائز نہیں ہے کہ نفع سکسٹی فورٹی نقصان بھی سکسٹی فورٹی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نا فورٹی اس کے لیے بڑی رقم ہو جائے گی کمپنی کے لیے تو ہے الگ ہے مگر چھوٹے اس کے لیے بڑی رقم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے اتفاق ہے علماء کا ورلڈ فک کاؤنسل کا بھی موسو الفقیہ کا بھی اور پھر دوسرے دیگر بڑے علماء ہے سب ڈیٹیل زیادہ بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا آڈیو تو یہ آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہے نقصان متعین نہیں ہوتا نقصان جو حساب سے ہے وہ حساب سے ہوگا جس نے جتنا پیسہ لگایا وہ پیسے کے حساب سے نقصان اس کو بیر کرنا پڑے گا یہ مشارہ کا شکل تھی تو اس ٹائم پہ بھی پروفٹ لاس کے اندر بھی انہوں نے بھی سکسٹی فارٹی سکسٹی فارٹی کر کے رکھا وہ بھی جائز نہیں تھا مگر پھر بھی مشارہ کا پہ اگر لوٹتے ہیں اور یہ چیز کو صحیح کر لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے یا پھر اس مداربہ کو بھی درست کر لیتے ہیں تو بھی درست ہے اور دوسری ایک اہم بات میں اس آڈیو کو ختم کرتے ہیں پہلے بولنا چاہتا ہوں سونے کے تعلق سے تجارت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت ساری احادیث موجود ہے ایک صحیح مسلم کی حدیث لوں گا یہی حدیث بخاری میں بھی ہے ابوداؤود میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے مگر میں مسلم کی حدیث لوں گا کیونکہ اس کے اندر الفاظ جو ہے وہ زیادہ ہے ڈیٹیلڈ ہے تو جمع ہو گئی ہے سب دوسرے روایتیں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے اور سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے اور گیہوں کا گیہوں سے شعیر کا شعیر سے بارلی کا یعنی کہ بارلی کا بارلی سے اور اس کے علاوہ کھجور کا کھجور سے اور نمک کا نمک سے ان چھ چیزوں کا اگر ایک دوسرے کے ساتھ میں اگر تم خرید و فروخت کرتے ہو بیچتے ہو الذہب و بظہبی الفدت و بالفدتی الشعیر و بشعری البر و بالبر التمر و بططمری الملح بالملح اگر یہ اس طرح سے آپ اس کو بیچتے خریدتے ہیں تو مثلم بمثل سواء بسواء یدم بھی تو اگر تم ان تینوں کو بیچتے ہو شرط کیا ہے ان چیزوں کو آپس میں بیچتے سونے کو سونے سے چاندی کو چاندی سے اور باقی دیگر دوسرے تو خیر ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں سونا چاندی پکڑ لیتے ہیں تو اگر ان کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں تو پھر ایک پہلے تو مسلم بھی مسلم دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے سوا سوا ام بھی سوا ان اور دونوں جو ہے لائک فار لائک ہونے چاہیے برابر برابر ہونے چاہیے دونوں بھی اور یدم بھی یہ دن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے تقابط لازم ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بات پھر اس کے بعد فرمایا اگر تم ان کو ایک دوسرے سے خریدو بیچو مطلب ایک ہی جنس کو ایک دوسرے سے نہیں جنس بدل دو یعنی کہ تم کھجور کو سونے سے خرید لو یا پھر کھجور کو چاندی سے خرید لو نمک کو چاندی سے خرید لو سونے سے خرید لو ایسا یا پھر سونے کو چاندی سے چاندی کو سونے سے خرید لو تو تب تم جیسا چاہو ویسا مطلب وزن کا پھر کوئی حساب نہیں ہے اور پھر ایک جیسا ہونے کا بھی حساب نہیں ہے مگر یدن بھی یہ دن ہونا چاہیے یہ شرط ہے اتقاب جو ہے شرط ہے کہ قبضہ جو ہے وہ اسی وقت میں لے لینا چاہیے دونوں طرف میں بھی یہ شرط ہے تو ہیرا گولڈ سونے کا کاروبار کر رہی ہے پیسے سے سونا خریدا بیچا جاتا ہے علما کے نزدیک پیسے کا مقام جو ہے جو جو ہے نا العمالات النقدیہ الورقیہ العملات الورقیہ جو ہے جو یہ نوٹ ہے پیپر کرنسی جس کو بولتے ہیں العملا بھی بولیں گے العمالات الورقیہ بھی بولیں گے پیپر کرنسی ہے تو اس کے جو ہے کچھ لوگ اس کو نقدیہ بھی بولتے ہیں تو اس کا اس کا مقام جو ہے سونا اور چاندی کے جیسا ہے کیونکہ یہ بھی کرنسی ہے اس زمانے میں وہ کرنسی کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو علماء کے نزدیک اگر سونے کو تم پیسے سے خریدو یا پیسے سے بیچو تو پھر ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے یدم بھی یدن ہونا ضروری ہے ایک بہت وقت پہلے میں نے اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا تھا کہ ہیرا گولڈ جو ہے وہ ایڈوانس میں پیسے لے لیتا ہے اپنے کلائنٹ سے اور اس کے بعد ڈیلیوری بعد میں دیتا ہے ابھی بھی میں نے ایک دو جگہ پہ پوچھنے پہ بات میں نام نہیں بتاؤں گا اور میں یہ الزام بھی نہیں لگا رہا ہوں میں صرف بول رہا ہوں کہ ایسی بات سامنے آئی ہے کہ وہ جو ہے پیسے پہلے لے لیتے ہیں آرڈر سے آرڈر دینے کے بعد میں اور پھر پانچ چھ دن کے بعد گولڈ کی ڈیلیوری ہوتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے انٹرنیشنل ڈیلیوری ہے تو پیسے پہلے سیکیورڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں پھر ڈیلیوری ہوتی ہے یہ شرحان جائز نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اور ایک مخالفت شرعیہ اس کمپنی کے ساتھ میں ہے مگر اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر میں یہ نصیحت کروں گا تمام ممبرس سے کہ اس کے بارے میں بھی تحقیق کریں اس کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں بھی آپ پتہ لگا لیجیے ٹھیک ہے تو اب یہ سارے مسائل میں نے اس آرٹیکل کے اندر واضح کر کے لکھے ہیں اس کو بھی پڑھیے انگلش میں ہے وہ اور اگر کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے تو مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے میرے نام سے سچ کریں میں مل جاؤں گا مجھے لکھ سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں اور جو ہے میری یہ نصیحت ہے کہ فی الحال موجودہ جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے پیسہ نہ لگائیں اس کمپنی کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کو درست کریں اس کے بعد ہی اس کے ساتھ تجارت کرنا جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مکمل تحقیق کے بغیر کہیں پر بھی پیسے نہ لگائیں کوئی بھی شخص ہو آپ تحقیق کریں صرف یہ نہیں کہ بھائی وہ شخص بول رہا ہے تو صحیح ہے تحقیق کرے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے پیسے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ بولنے والا شخص زیادہ معتبر ہے سامنے والا اس وجہ سے کہہ کر وہ پیسے لگائے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھے اور اس میں کچھ میں نے شروع اور کچھ دوسرے فوائد میں نے لکھے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے میں نے شریکے کے لیے بھی لکھے ہیں اور میں نے ممبرس کے لیے بھی لکھے ہیں اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیں اور اس حساب سے آپ کریں اور ان پھر یہ چیز صحیح ہو جائے گی تو اس کے بعد میں پھر اس کے اندر پیسے لگائے یا بیچے جا سکتے یا پھر اس میں اس کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے بیچ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اس سسٹم کو صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اور دوسری بات میں ہیرا گولڈ کو اور ایک خاص نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے جتنے بھی ممبرس ہیں آپ آپ کے اور جتنے ایجنٹس ہیں خاص طور پر سب سے پہلے سر فہرست آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کو مکمل طور سے ٹریننگ دیں اور مکمل جانکاری دیں ہر شخص کو کمپنی کے ہر چیز کے بارے میں ریٹرن مٹیریل آپ بڑھائیں زیادہ کلیریفیکیشن دیں چیزوں کے تعلق سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیونکہ مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی یہ سارے چیزیں معلوم کرنے میں کئی دن گئے کئی جگہوں پر فون کرنا پڑا مگر مگر جو ہے کافی لوگ اس میں پیسہ لگائے ہوئے ہیں بار بار آئے دن لوگ مجھے پوچھتے بھی ہیں تو اس وجہ سے مجھے کرنا پڑا مگر یہ اتنی مشکل سے انفارمیشن ملے تو یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ یہ عوام کا حق ہے جو آپ کے ساتھ پیسہ لگانا چاہتے ہیں کہ شرعی معلومات تو ان کو دیں یا پھر کوئی ایسا شخص آپ متعین کر دیں رکھ دیں آپ امپلائی بنا کر جس کو یہ تمام معلومات ہو اور اس کا نمبر آپ اس کو جو یا پھر ای میل ایڈریس جو بھی کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے آپ اس کو جو ہے عام کر دیں اور پبلک اس کو فون کر کے تمام جانکاری حاصل کر سکتی ہو اس طرح سے کر دیجئے اور سب سے پہلے جو غلطی میں نے بتایا ہوں اس کو آپ اس کو درست کریں کیونکہ یہ واضح بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی دور رائے ہے یا پھر آپ اس کو کوئی کلیریفیکیشن دے کے اس کو بدل سکیں گے کیونکہ کسی دوسری کوئی صورت ہے نہیں یا تو یہ مداربہ ہے یا پھر آپ بحث کر کے اس کو بولنا چاہیں گے یہ وکالہ ہے تو وکالہ کا بھی میں نے ثابت کر دیا ہوں اور مداربہ کے حساب سے بھی ثابت کر دیا ہوں اور مشارکہ کے حساب سے بھی اور ویسے بھی آپ کی محترمہ نوہیرہ شیخ نے خود کہا ہے کہ یہ یہ جو ہے ہمارا کوئی انویسٹر نہیں ہے سب کسٹمر ہے تو ان کے حساب سے بقول تو مشارہ کا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ مداربہ یا پھر آپ کے حساب سے وکالہ ہے تو وکالہ دونوں کنڈیشنز کے اندر پھر یہ جو رولس ہے اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھتی ہے کمپنی مجھے مجھے جو ہے اس آڈیو کو ریلیز کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ کئی لوگ ہیں جو جو انگلش کے آرٹیکل نہیں پڑھ پاتے ہیں اور یہ اتنا ڈیٹیلڈ ہے اور ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہے تو اس لیے مجھے آڈیو میں اس کو بولنا پڑا یہ ریکارڈ کرنا پڑا اور اس کو عام بھی کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اتنے ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا کیسا محترمہ نوہرا شیخ ہی نہیں سمجھ پائی ہے میرا آرٹیکل لوگوں کو اپنا پرانا ایک سال پرانا یوٹیوب کا لنک فارورڈ کر دیتی ہیں وہ تو پھر میرے لیے تب ضروری بن گیا ہے کہ میں عوام کو یہ بات پہنچاؤں ان تک بھی بات پہنچے وہ سمجھ لیتی وہ دیکھ لیتی اور وہ کرتی تو پھر ایک الگ بات تھی وہ بھی خود نہیں سمجھ رہی تو عوام کو تو پہنچانا ضروری ہے اور نصیحت یہی ہے کہ آپ جو بزنس کر رہی ہیں یا آپ جو بھی کام آپ عمل کرتے ہو اس کا علم حاصل کرنا آپ پہ واجب ہے اس کا علم حاصل کریں اس کے بارے میں تحقیق کریں علماء سے رابطہ کریں ان سے علم حاصل کریں قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنا ٹوٹل جو ہے کمپنی کا دار و مدار اس کے پر رکھیں صرف بولنے سے نہیں ہوتا کہ ہماری کمپنی قرآن و سنت پر ہے قرآن و سنت کے حساب سے جو بے کے احکامات ہے بے کے قواعد ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے یہ قواعد اور یہ احکامات آپ کو جب تک فالو نہیں کریں گے صرف انٹرنیٹ کے اوپر یا پھر صرف ویب سائٹ کے اوپر صرف حلال انویسٹمنٹ حلال لکھ کے احل اللہ البیہ یا حرمر ربا دینے سے نہیں مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تو صرف آپ کا آپ نے بس انٹروڈکشن لکھ دیا ہے باقی پوری اسٹوری تو آپ کی کچھ اور ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس نصیحت سے لوگوں کا فائدہ پہنچائے امید کرتا ہوں کہ جو ہیرا گولڈ ہے وہ اپنے کاروبار کے اس سسٹم میں تبدیلی لے کر آئیں گے اللہ سے دعا ہے کہ ان کی اصلاح کرے اللہ سے دعا ہے کہ ہیرا گولڈ کی جو غلطیاں ہیں اس کو صحیح کرنے میں ان کے ذمہ داران کی مدد کرے اور عوام کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اگر صحیح نہیں کرتے ہیں تو پھر تو کاروبار نہیں کیا جا سکتا ان کے ساتھ صحیح کرتے ہیں تو ہی کیا جا سکتا ہے اور ان اور ہیرا گولڈ سے یہ بھی میری درخواست ہے کہ جو لوگ اس بنیاد پہ پیسہ نکالنا چاہتے ہیں ان کو پیسہ نکالنے دیں آپ کیونکہ یہ شرعن ان کا حق ہے جب معلوم پڑ گیا ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر ان کو پیسہ نکالنے کا حق ہے تو یہ چیز بھی آپ ایڈ کریں اپنے کلاس کے اندر اور انہیں نکالنے کی اجازت دیں واللہ عالم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ